آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور محمد پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے اور وہی ان کے رب کا دین برحق ہے اللہ نے ان کے گناہ مٹا دیے اور ان کی حالت کی اصلاح کر دی